حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی عیادت فرماتے جنازے کے ساتھ جاتے غلام کی دعوت قبول کرتے اور گدھے پر سوار ہو جایا کرتے تھے بنو قریضہ اور بنو نذیر کے دن یعنی جس دن بنو قریضہ اور بنو نذیر والا واقعہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار تھے اور جنگ خیبر کے موقع پر آپ ایک گدھے پر سوار تھے جس کی لگام کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی رسی کی تھی اور آپ کے نیچے کھجور کے پتوں کی زین تھی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار ایک سو اٹھتر